سید آسمہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ میرا شوہر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ سخت مزاج آدمی ہیں تو کیا جب میرے پاس کوئی مسکین آ جائے تو میں اس کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر صدقہ کر سکتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تھوڑی سی چیز دے دیا کرو اور بخل نہ کرو وگرنہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر بخل کرنے لگے گا حدیث نمبر چھتیس سو اٹھائیس مسند احمد